گیارہواں باپ شمائل اور فضائل کا بیان حلیہ مبارک حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اثر بہت نرم و نازک تھا میں نے ریشمی کپڑے کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا اور آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کوئی خوشبو نہیں سونگی آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا سورج چاند یا کسی بھی روشنی میں سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا آپ کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا آپ کا معجزہ تھا کہ جب الگ ہوتے تو درازی مائل درمیانہ قد والے ہوتے اور جب اوروں کے ساتھ چلتے یا بیٹھتے تو سب سے بلند دکھائی دیتے آپ کا سر انور بڑا تھا مبارک زلفیں ہلکی کنگریالی تھیں آپ کا چہرہ مبارک جمائل الہی کا آئینہ تھا یوں چمکتا جیسے چودھویں کا چاند حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلاۃ وسلام کے چہرے مبارک کا رنگ نہ تو چوننے کی طرح بالکل سفید تھا نہ ہی گندامی بلکہ آپ سرخ و سفید اور چمکدار چہرے کے مالک تھے آپ کے مبارک آبرو دراز اور باریک دونوں ایسے تھے کہ دور سے ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں ان کے درمیان میں ان کے درمیان میں رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر آتی تھی مبارک آنکھیں بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھیں آنکھوں کا معجزہ تھا کہ جس طرح آپ سامنے والی چیزوں کو دیکھ لیا کرتے ایسے ہی اپنے سے پیچھے کی چیزیں بھی دیکھ لیا کرتے آنکھوں کی طرح مبارک کان بھی معجزانہ شان والے تھے آپ نے خود ارشاد فرمایا میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا آپ کی پیشانی مبارک روشن اور کشادہ تھی آپ کے مبارک رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے دندان اقدس کشادہ اور روشن تھے جب آپ گفتگو فرماتے تو دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا تھا جب آپ اندھیرے میں مسکرا دیتے تو ہر طرف روشنی ہو جاتی آپ کی مبارک زبان وہی الہی کی ترجمان اور فصاحت و بلاغت میں عالی شان بڑے بڑے فصحا آپ کا کلام سنتے تو دنگ رہ جاتے آپ کی مبارک آواز میں آپ کی مبارک آواز بہت خوبصورت اس کا کمال تھا کہ خطبوں میں دور اور نزدیک والے سب یکساں اپنی اپنی جگہ پر آپ کا مقدس کلام سن لیا کرتے تھے آپ کے مبارک ہاتھ بہت نرم و نازک اور گوشت سے بھرے ہوئے جس شخص سے آپ مصحفہ فرماتے وہ دن بھر ہاتھوں کو خوشبودار پاتا آپ کے مبارک قدم چوڑے اور گوشت سے بھرے ہوئے پاؤں کی نرمی اور نزاکت کا حال یہ تھا کہ پانی نہیں ٹھہرتا تھا آپ چلنے میں بڑے وقار سے قدم شریف کو زمین پر رکھتے جب چلتے تو یوں لگتا جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں ہر قدم جما کر رکھتے پسندیدہ خزائیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک سادگی اور زہد کا مکمل نمونہ تھی اس لیے کبھی لذیذ خزاؤں کی طرف توجہ نہیں فرمائی یہاں تک کہ زندگی بھر کبھی چپاتی تناول نہ فرمائی اس کے باوجود آپ خزاں کے بارے میں بڑے نفیس مزاج کے مالک تھے عرب میں ایک کھانا جو گھی پنیر اور کھجور ملا کر پکایا جاتا ہے اسے حیض کہتے ہیں اسے آپ بڑی رغبت سے تناول فرماتے سالنوں میں آپ کو گوشت سرکہ شہد روغن زیتون اور کدو شریف خصوصیت کے ساتھ مرغوب تھے کھجور اور ستو بھی بکثرت تناول فرماتے آپ کو ٹھنڈا میٹھا پانی بہت مرغوب تھا دودھ میں کبھی پانی ملا کچی لسی بنا کر اور کبھی خالص دودھ نوش فرماتے آپ جو کچھ بھی نوش فرماتے تین سانس میں نوش فرماتے پسندیدہ لباس اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر سوتی لباس زیب تن فرماتے کسی خاص لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے جبا کبا پہرن پیرہن تہمد ہلا چادر امامہ ٹوپی موزہ ان سب کو آپ نے شرف بخشا اور زیب تن فرمایا ہے رنگوں میں سفید کپڑا آپ کو زیادہ پسند تھا ایک روایت کے مطابق سبز رنگ بھی آپ کو بہت پسند تھا مبارک سواریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے کی سواری بہت پسند تھی اس کے علاوہ آپ نے اونٹ خچر اور دراز گوشت پر بھی سواری فرمائی ہے عادات و اخلاق کے مبارکہ حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت میں بھی آپ بے مثل و بے مثال تھے آپ کمزوروں کی مدد فرمانے والے تھے اپنوں نے تو کیا اپنوں تو کیا دشمنوں پر بھی نرمی فرماتے و انکساری فرمانے والے اپنی ذات کے لیے نہ غصہ کرتے نہ انتقام لیتے مریضوں کی عیادت فرماتے غم زدوں کی خمخواری فرماتے امیر ہو یا غریب سب سے یکساں برتاؤ فرماتے سب کی دعوت قبول فرماتے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند فرماتے تمام جہاں میں سب سے بڑھ کر عادل اور پاک دامن تھے آپ ٹھہر ٹھہر کر بڑے وقار سے گفتگو فرماتے گفتگو میں اتنی روانی اور نکھار ہوتا کہ کوئی جملے گرنا چاہتا تو گن سکتا تھا آپ بڑے حیادار تھے آپ کے امانت و صداقت کے دشمن بھی معترف تھے آپ کے اخلاق اتنے عالیشان تھے کہ خود رب کریم نے ارشاد فرمایا ترجمہ اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو فضائل و خصائص تمام انبیاء میں سب سے بڑا سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے قرآن قرآن و حدیث میں آپ کے بے شمار فضائل و خصائص بیان ہوئے ہیں آئیں ان میں سے چاند ملحظہ کیجیے دیگر انبیاء اکرام کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے آپ تمام مخلوق انسان و جن ملائکہ و حیوانات و جمادات بے جان اشیاء سب کی طرف مابوس ہوئے جس طرح انسان پر آپ کی اطاعت فرض ہے اسی طرح ہر مخلوق پر آپ کی فرما برداری ضروری ہے آپ فرشتوں انسانوں جنات حور و غلمان حیوانات و جمادات خرض تمام جہان کے لیے رحمت ہیں مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان ہیں نبی علیہ السلام النبی جین ہیں یعنی اللہ کریم نے سلسلہ نبوت آپ پر ختم کر دیا آپ کے زمانے میں یا بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا جو آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے وہ کافر ہے آپ تمام مخلوق الہی میں سب سے افضل ہیں اوروں کو فردن فردن یعنی ایک ایک کر کے جو کمالات عطا ہوئے آپ میں وہ سب جمع کر دیے گئے ان کے علاوہ آپ کو وہ کمالات بھی ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور علیہ السلام کے صدقے بلکہ آپ کے ہاتھوں سے ملا آپ کے خصائص میں سے معراج ہے جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقسا تک اور وہاں سے ساتویں آسمان اور کرسی و عرش تک بلکہ عرش سے بھی اوپر رات کے تھوڑے سے حصے میں جسمانی حالت میں تشریف لے گئے وہاں وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی انسان و فرشتے کو کبھی نہ حاصل ہوا ہے نہ ہوگا جمالے جمالے الہی سر کی آنکھوں سے دیکھا کلام الہی بالواسطہ سنا اور آسمانوں زمین کے ذرے ذرے کو ملاحظہ فرمایا آپ کی محبت مدار ایمان بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے جب تک آپ کی محبت ماں باپ اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا آپ کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے بلکہ اللہ پاک کی اطاعت سرکار علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور آپ اسے یاد فرمائیں فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو یہ شخص کتنا ہی دیر تک نبی علیہ السلام سے کلام کرے بدستور نماز میں ہے اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آپ کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ آپ اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے آپ بھی اسی طرح فرض اعظم ہے جب آپ کا ذکر آئے تو با کمال خوش و خزو انکسار با ادب سنیں اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے اللہ کریم نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے چاند کے دو ٹکڑے کر دینا ڈوبا سورج پلٹ دے پلٹا دینا لکڑیوں کو بلب کی مانند روشن کر دینا لاب دہن لاب دہن سے کھاری کنواں کو میٹھا کر دینا دور دراز کے افراد کی امداد کرنا انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دینا اشارے پر بارش کا برسنا شجر و حجر سے کلام فرمانا تھوڑا سا کھانا اور دودھ کثیر جماعت کے لیے پورا کر دینا درختوں کا چل کر آپ کی سلامی کے لیے آنا اور جانوروں کا انسانی بولی بولنا سمیت آپ کے کثیر معجزات ہیں قرآن پاک بھی آپ کے معجزات میں سے ہے قرآنی آیات اور شان مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا ایک روشن باب یہ بھی ہے کہ خود اللہ رب اللہ رب العزت نے آپ کی عظمت و شان قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان فرمائی ہے چاند آیات ملاحظہ فرمائیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر گناہوں کی معافی چاہنے کا حکم ترجمہ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے آمد مصطفیٰ کی خوشخبری اور ان پر ایمان لانے کا حکم ترجمہ اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تو ایمان لاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ترجمہ اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھیں اور بہت سی ماں فرما دیتے ہیں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور امت پر شفقت کا بیان ترجمہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک میں راج کا بیان ترجمہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقسا تک سیر کرائی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے نبی علیہ السلام کی شان رحمت کا بیان ترجمہ اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا نبی علیہ السلام کے رسالت عامہ کا بیان ترجمہ اور اہ محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے اللہ پاک اور فرشتوں کا نبی علیہ السلام پر درود اور مسلمانوں کو درود سلام کا حکم ترجمہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ترجمہ ستارے کی قسم جب وہ اترے تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے وہ وہی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے قسموں کے ساتھ آپ کی شان کا بیان ترجمہ چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انعام الہی کا بیان ترجمہ اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا آپ کو عطائے کو سر کا بیان ترجمہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں شان مصطفیٰ احادیث کی روشنی میں احادیث مبارکہ میں بھی کئی مقامات پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے فضائل بیان فرمائے ہیں چاند ایسی احادیث ملاحظہ فرمائیں تمام بنی آدم کے سردار اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں روز قیامت تمام آدمیوں کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے قیامت کے دن حضرت آدم اور ان کے سوا جتنے ہیں سب میرے پر چمتلے ہوں گے پانچ خصوصیات مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں نمبر ایک ایک ماہ کی مسافت کے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی نمبر دو میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا حالانکہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا نمبر تین میرے لیے تمام زمین کو سجدہ گاہ اور مٹی کو پاک بنایا گیا لہٰذا میرے کسی امتی کو نماز کا وقت لہٰذا میرے کسی امتی کا نماز کا وقت ہو جائے تو وہی نماز پڑھ لے نمبر چار مجھے منصب شفاعت عطا کیا گیا نمبر پانچ ہر نبی کو ایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیا گیا جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا اول الانبیاء حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو شرف نبوت سے کب سرفراز فرمایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم کی تخلیق ابھی جسم اور روح کے مرحلے میں تھی شان مصطفیٰ بزبان عمر صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار روتے ہوئے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی آپ کے اس حسین گفتگو کے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان پہلے آپ کھجور کے ایک تنے پر خطبہ ارشاد فرماتے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے پھر آپ ممبر پر خطبہ دینے لگے کھجور کا وہ تنا آپ کی جدائی میں رویا یہاں تک کہ آپ نے اپنا دست شفقت اس پر رکھا تو اسے قرار آیا آپ کی جدائی پہ آپ کی امت رونے کا زیادہ حق رکھتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کے رب کے ہاں آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ترجمہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کے رب کے ہاں آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس نے سب انبیاء کے بعد آپ کو بھیجا مگر آپ کا ذکر سب انبیاء سے پہلے فرمایا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ترجمہ اور اہ محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ پتھر پر عصا مارنے سے چشمے بہہ نکلے لیکن اس سے بڑھ کر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر ایسا قابو دیا تھا کہ اس کا صبح کا چلنا ایک مہینے کی راہ اور شام کا چلنا بھی ایک مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا لیکن اس سے بھی بڑھ کر تعجب خیز آپ کی سواری براک ہے جس پر سوار ہو کر آپ ساتویں آسمانوں کی سیر کرائے اور اسی رات فجر کی نماز مکہ میں آ کر ادا فرمائی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرد زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا لیکن اس سے بڑھ کر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بکری کے بھنے ہوئے زہریلے گوشت نے آپ سے کلام کیا اور کہنے لگا مجھے مت کھائیں کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان حضرت نوح نے حضرت نوح نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کی اور فرمایا ترجمہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ اگر آپ بھی اسی طرح دعا کرتے تو ہم تباہ و برباد ہو جاتے لیکن آپ کی شفقت ہے کہ آپ کو ستایا گیا تکالیف دی گئیں آپ کو زخمی کیا گیا تب بھی آپ نے خیر کے سوا کچھ نہ کہا آپ کی قوم نے جب بھی تکلیف پہنچائیں آپ کی زبان مبارک سے یہی الفاظ ادا ہوئے اے اللہ میری قوم کو معاف فرما کہ وہ مجھے نہیں جانتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اعلان نبوت کے بعد تھوڑے ہی عرصے تھوڑے ہی عرصے میں لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرنے لگے جبکہ حضرت نوح کے ساتھ ایسا نہ ہوا حالانکہ انہوں نے لمبی عمر بھی پائی اور کافی عرصہ تبلیغ بھی فرمائی آپ کی زندگی میں ہی کثیر لوگ آپ پر ایمان لے آئے جبکہ حضرت نوح پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم ہے